ایاز بن ہمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام لانے سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا یا اونٹنی ہدیہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اسلام لا چکے ہو انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا مجھے تو مشرکوں کے تحفے سے منع کیا گیا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ستتر یہ حدیث حسن صحیح ہے